جزم سے کہا جا سکتا ہے اسی اسناد کے بارے میں ان کہ یہ صنعت اسح مطلقاً تمام اسانید میں تمام سندوں میں سب سے اسح یہ ہے اب بہت ساری روایات ہیں نا کوئی ایک سند کو لے کر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی سند جو ہے یہ سب سے زیادہ مضبوط قوی اور صحیح ہے المختار انہو لائٹمو فی اسنادن نہ مت لغ کسی سنت کو ہم بطور جزم نہیں کہہ سکتے کہ بس صرف یہی سب سے زیادہ ہے تفاوت اور مراتب صحت ہی مبنی اعلیٰ تمک من شروط منشروتی اس لیے کہ مراتب صحت کے اندر جو تفاوت ہے یہ بنا کرتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے اعلیٰ تمکن الاسنادی من شروط صحت صحت کی شروط جو اس ناد کے اندر پائی جاتی ہیں اس کی بنا پر اس کے اندر تفاوت ہوتا ہے ویندر تحق کو اعلی فی جمیعی شروط سیاحتی اور بہت نادر ہوتا ہے تحقق پایا جانا اعلی درجات سب سے بلند درجات کا فی جمیعی شروط سیاح صحت کی تمام شرائط کے اندر سب سے یعنی صحت کی ساری شرائط اعلی درجے پر پائی جائیں یہ ان کا تحقق مشکل ہوتا ہے صحت کی چار پانچ شرائط ہوں گی نا اب ہر ہر جو شرط ہے وہ اتنی اعلی درجے کی پائی جا رہی ہو تو ایسا ہونا بہت نادر ہوتا ہے شرائط ہم نے صحیح کی شرائط میں سے کیا چیزیں پڑھی تھیں کہ شاز نہ ہو معلول نہ ہو اور جناب وہ براہ راست ہو سند اس کی اور جو ہے وہ وہ کیا, کیا کہتے ہیں اسے وہ نہ ہو فقہ ہو حافظہ اس کا ٹھیک ہو ضابط ہو اب ان میں سے ہر ہر ایک شرط جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے پر پائی جائے یعنی درجات ہے نا ایک سب سے اعلیٰ ہے ایک اعلیٰ ہے ایک بہت اچھی ہے یوں اگر کیٹاگرائز کر لیں تو اب ساری ہی شرطیں سب سے اعلیٰ درجے کی پائی جائیں کسی ایک صنعت کے اندر ایسا بہت نادر ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے ہاں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی ہیں صحیح ہیں بہت اعلیٰ ہیں لیکن سب سے اعلیٰ کہنے یہ پایا جانا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آگے کیا کہتے ہیں فل اولا تب چنانچہ بہتر یہ ہے المساک کہ ہم روکے رکھیں حکم کو لگانے سے لسناد کسی اسناد کی صنعت کے بارے میں کیا حکم بھی انہو اصح الاسانید کہ یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ صحیح صنعت ہے مطلق تھا وما ذالک لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقط نقیل عن بعض الائمہ بعض آئمہ سے نقل کیا گیا ہے القول فی اصح الاسانیدی اصح اسانید کے بارے میں بھی ان کا قول نقل کیا جاتا ہے وہ کیا ہے وہ ظاہر لیکن ظاہر بات یہ ہے وہ جو ہے وہ بنا لیں حالیہ تاہم ظاہر بات یہ ہے کہ ان کل امام رجح ما قوی ہر امام نے راجح قرار دے دیا ہے اس کو جو اس کے نزدیک قوی ہے تو اپنی اپنی رائے کے مطابق انہوں نے کر لیا ہے لیکن یہ بعض ماں کے اقوال ہیں چنانچہ فمین تلک الاقوالی ان میں سے بعض اقوال یہ ہیں ان اصحہ کہ ان احادیث میں یا ان اسانید میں سب سے اصح کون سی ہے نمبر ایک عن عن سالم روي ذلك عن إسحاق بن و احمد امام احمد اور امام اسحاق بن راہوی کی طرف سے جو نقل کی گئی ہے وہ سند یہ ہے امام ظہری یہ یہ سند جہاں بھی آئے گی وہ کہتے ہیں یہ سب سے اصح اسانید ہے اس میں جتنی بھی شرائط ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہیں یہ ایک ان کا قول دوسرا ابن سیرین عن عبیدہ عن علی اس کو روایت کیا ہے ابن مدینی اور فلاس میں اچھا نمبر تین المش عن ابراہیم عبد اللہ یہ بھی ایک سند ہے کہتے ہیں کہ کسی نے یعنی ان کو کس نے روایت کی ہے اس سند کو بیان کرنے میں روبیہ دار کا ابن معین کہتے ہیں کہ یہ جو سند ہے آمش ابراہیم علقمہ عبداللہ یہ سب سے جو ہے نا وہ میرے نزدیک سب سے اصح سند ہے نمبر چار الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنهما تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہے کون یہ کہتے ہیں رویہ ذالک ابی بکر ابن ابی شائبہ اچھا اگلی مالک عن نافع عن ابن عمر اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میرے نزدیک سب سے اصح ہے بہر کیف چنی آگے بھی ہے ابن سیرین عن عبید عن عبیدی عن علی ایک اور کو الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد الله بن مسعود الزهري عن علي عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مالك عن نافع عن ابن عمر يبين ساري جي آگے ہم چلتے ہیں نمبر آٹھ ماہ اول مصنف فی صحیح المجرد سب سے جو پہلے مصنف کتاب جنہوں نے جو جو جو جو صحیح سب سے پہلی کتاب لکھی ہے وہ کون سی ہے پہلی تصنیف کون سی ہے صحیح احادیث کے اندر اول مصنف فی صحیح المجردی صحیح البخاری پہلی پہلی کتاب جو صحیح مطلق احادیث کے اندر جو لکھی گئی ہے وہ صحیح بخاری ہے ثم صحیح ہے مسلم وہ ہما اسح القطبی القرآن اور وہ دونوں کتب جو ہیں وہ اسح ہیں بعد القرآن وقاد اجتماعت تل امت اعلیٰ تلقی کتابیما ہما بالقبول اور امت جو ہے وہ مجتمع ہے اعلیٰ اس بات پر تلقی کتابی ہیما ان دونوں کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ لینے پر یعنی امت جو ہے امت مسلمہ نے ان دونوں کتابوں کو صحیحین صحیح کے قبول کیا ہے اور جو انہوں نے شرائط اور جس طرح سے انہوں نے ان کو ذکر کیا ہے وہ امت نے ان کو قبول بھی کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے کہ جب جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ رائج ہو جایا کرتی ہے یہ بھی ایک محدثین اور فقہا کے قوانین میں سے ایک قانون بھی ہے جس کو وہی جانتے ہیں کہ کس وقت اس کو استعمال کرنا ہے لیکن یہ بھی ایک حجت بن جاتی ہے کہ امت نے ایک چیز جو ہے وہ اس کو قبول کیا ہے جی آگے چلتے ہیں ایوہما اصح بخاری اور مسلم میں سے اصح کون ہے کون سی کتاب ہے بل بخاری و اکثر ہوما فوائدہ بخاری ان دونوں میں زیادہ بہتر ہے اصح ہے اور زیادہ اکثر ہے زیادہ ضروری فوائد کے اس میں کثرت پائی جاتی ہے وزالی کا الحادیث البخاری جی اشد اقتصاد اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری کی احادیث جو ہیں وہ زیادہ متصل ہیں واؤسا کو رجالن اور رجال کے اعتبار سے زیادہ سیکا ہیں ولی ان فی یعنی اس کے رجال ہیں ولی فیہ من الاستنباطات والنکت الحکمیت ما لیس فی صحیح مسلم اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے اندر ایسے فقہی استنباطات موجود ہیں اور ایسے حکمت آموز نکات ہیں کہ مالئی صفی صحیح مسلم کہ صحیح مسلم کے اندر نہیں ہیں اچھا مسلم انما بے اعتبار مجموع اور ہونا صحیح بخاری کا اصح صحیح مسلم سے سوائے اس کے نہیں کہ یہ تو اعتبار مجموعے کے ہے یعنی اعتبار مجموعے کے تو ہم کہہ دیں گے کہ بخاری پوری کتاب بحثیت کتاب مسلم سے زیادہ صحیح ہے لیکن فقط یوجد بعض الحادیث بعض اوقات مسلم کے اندر بعض ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جو کہ اقوا ہے بعض الاحادیث فی البخاری بخاری کی بعض احادیث سے زیادہ اقوا ہیں تو بحثیت مجموعی تو بخاری زیادہ افضل ہے اصح ہے مسلم سے لیکن کچھ احادیث مسلم میں بھی ایسی ہیں جو بخاری سے زیادہ اصح ہوں گی لیکن وہ کچھ ہیں زیادہ ریشو جو ہے وہ بخاری کے اندر ہی ہے لیکن صحیح پھر بھی دونوں رہیں گی صرف مراتب صحیح کی ہم بات کر رہے ہیں وکیل اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان صحیح مسلم اصح بعض نے یہ کہا ہے کہ جب عقیلہ سے کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو وہ ادنا قول ہوتا ہے اعلیٰ قول نہیں ہوتا جب بھی مجہول کسی کے ساتھ بات کی جائے کہ بعض نے کہا کہ نہیں صحیح مسلم جو ہے وہ اصح وہ اور صوابغل ابول و حلق اول اور اصل بات جو ہے وہ جو صحیح بات ہے وہ قول اول ہے جی آگے چلتے ہیں کہ ہر اس طبا صحیح کیا امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس طبا کیا ان دونوں نے گھیر لیا شامل کر لیا صحیح کو صحیح جتنی بھی صحیح احادیث تھی ساری انہوں نے نقل کر دی او اولتزماہ یا انہوں نے لازم کیا ان دونوں نے ساری احادیث کو ہم جمع کریں گے لم ولا التظام ہو نہ اس کا انہوں نے التظام کیا نہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح کے اندر تمام صحیح احادیث کو جمع کر دیا تمام صحیح احادیث مراد یعنی ذخیرۂ احادیث کے اندر جتنی کے جتنی صحیح احادیث موجود تھیں وہ ساری صحیح احادیث انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دی ایسا نہیں ہے فقط خور بخاری ما ادخلت في كتاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول لحال الطول کہ کہتے ہیں کہ نہیں داخل کیا میں نے اپنی کتاب جامع کے اندر الا مگر ما وہ جو صحیح تھی لیکن وترکت من الصحاح میں نے صحاح صحیح جو احادیث تھی اس میں سے میں نے چھوڑ دیا لحال الطول توالت کی وجہ سے میں نے بہت ساری احادیث کو چھوڑا بھی ہے لیکن جو میں نے جمع کی وہ کی صحیح ہیں ذخیرہ احادیث میں سے صحیح احادیث کو جمع کیا لیکن طوالت کی اندیشے سے میں نے پھر اور بہت ساری اور جو صحیح احادیث تھیں ان کو میں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا وقال مسلم ها هنا نہیں ہے یہ بات کہ لئی سکل شعین جو بھی میرے پاس صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود تھا وضاحت ہا ہونا میں نے ساری کی ساری یہاں پیش کر دی ہوں لئی سا ایسی بات نہیں ہے انما وضاحت سوائے اس کی نہیں کہ میں نے پیش کی ہیں ما وہ احادیث اجمعو علیہ کہ جن کے اوپر امت کا اجماع تھا امت سے مراد ارجمہ والے ہی وہ لوگ مجتمعے تھے یعنی محدثی امت تو امت میں تو سارے آتے ہیں یہاں پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی کے مجتمع ہونے کی تو اس سے مراد اس فن کے ماہر لوگوں کا اجتماع حل فاتح ہما شعیون کثیر اور من صحیح اچھا چلیں یہ بات تو ہوگی کہ تمام ذخیرہ احادیث کی صحیح جو ہیں وہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے لیکن کیا اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئیں اور پیچھے تھوڑی صحیح بچ گئیں یا پیچھے زیادہ صحیح احادیث بچ گئیں اور بخاری مسلم میں جو آئی ہیں وہ بہت تھوڑی آئی ہیں تو حافظ ابن اخرم کہتے ہیں لم یفت ہما القلیل کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نہیں فوت کیا مگر بہت تھوڑے کو یعنی بہت تھوڑی چیزیں انہوں نے پیچھے چھوڑ دی باقی ساری احادیث جمع کر دیا وہ ان کی راہ آ رہی ہی لیکن ان کی اس بات پر انکار کیا گیا ہے ان کو اس بات کو صحیح نہیں مانا گیا بس صحیح لیکن صحیح بات کیا ہے انہو فاتحما شیون کثیر کہ ان دونوں نے امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی بہت بڑی مقدار صحیح کی جو ہے وہ اپنی کتاب میں نہیں لکھی بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر بخود نقیل عنل بخاری جی اور خود امام بخاری سے بھی یہ بات نقل کی گئی ہے فرماتے ہیں کہ کہ وما ترکت من اکثر وہ ما موصول ہے نہ بنائیے گا کہ وما اور وہ وہ احادیث ترکت من بنسحا جو کہ میں نے چھوڑ دی ہیں صحیح احادیث میں سے اکثر وہ تو بہت زیادہ ہیں وقال اور پھر خود کہتے ہیں کہ احفظ مئت الف حدیث کہ میں نے حفظ کی تھی مئت الف حدیث کتنی ایک لاکھ صحیح احادیث اللہ اکبر میں نے یاد کی ہوئی تھی اور ومی الف حدیث غیر صحیح اور دو لاکھ حادیث غیر صحیح یہ مجھے یاد تھی لیکن بخاری میں تو بہت تھوڑی حادیث ہیں سات ہزار اور چار ہزار غیر مقرر تو ایک لاکھ صحیح احادیث میں سے سات ہزار اگر آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی تعداد رہے گی یہ بھی پیچھے اچھا جی كم عدد الأحاديث في كل منهما كتني أحاديث إن دونو كتابوں من البخاري جملة ما فيه سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة تكرار کے ساتھ کتنی ہے جی سات ہزار دو سو پچھتر احادیث سبعة آلاف اچھا جی وبحسب المكررة أربعة آلاف چار ہزار اگر تکرار نہ ہو والإمام آه، مسلم شريف من كتنه جملة ما فيه إثنى عشر ألفا بالمكررة برا هزار وبحسب المكررة نحو أربعة آلاف شهر هزار أين جي نمبر 5 آه، ها أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخ... التي فاتت البخاري ومسلم کہاں سے ہم پائیں گے وہ تمام احادیث صحیحہ باقی احادیث صحیحہ بچ جانے والی اللہ حفاظت جو کہ فوت ہوگی امام بخاری اور امام مسلم سے جو انہوں نے نقل نہیں کی احادیث ان کو ہم کہاں سے پائیں گے تجدہ آپ پا سکتے ہیں تمام احادیث کو المشورہ معتمد اور مشہور کتب احادیث میں سے آپ ان کو پا سکتے ہیں کون سی ابن خزائمہ وصحی ابن حبان و مستدرک الحاکم و سنن الربا و سنی الار القطنی و البحیقی وغیرہ ساری کتب احادیث کے نام ہیں اور ان تمام کتب احادیث میں صحیح احادیث ملیں گی ولا یکفی وجود الحدیث فی هذه کتبی اور ان احادیث جو ہم نے بیان کی ہیں کتب صرف انہی کتب احادیث کے اندر ہی صحیح احادیث نہیں پائی جائیں گی اس کے علاوہ اور بھی آپ کو مل جائیں گی نہیں یہ بات نہیں دوبارہ دیکھیے ولا یکفی وجود الحدیث فی من بلت تنسی اعلیٰ ان کتابوں کے اندر اگر کوئی حدیث پائی گئی ہے تو صرف ان کتابوں کے اندر حدیث کے پائے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہوگی بل بلکہ لابد من تنسیسی ضروری ہوگا کہ نس ہو اعلی اعلیٰ ہی اس کی صحت پر نس وارد ہونے سے مراد قرآن والی نس نہیں اس سے مراد یہ کہ محدثین نے اس کے اوپر گفتگو کی ہو کہ ہاں یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے دوبارہ دیکھیے گا ولا یکفی اور کافی نہیں ہے وجود الحدیثی حدیث کا وجود فی کتابوں القتب سے کسی کتاب کے اندر کوئی حدیث آ جاتی ہے تو صرف اس کا وجود کہ یہ ان کتابوں کے اندر پائی گئی ہے تو ہم اس کو صحیح کہتے ہیں نہیں لابد بلکہ ضروری ہوگا من تنسیس یا صحتی کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کے اوپر محدثین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہو تنسیس اللہ مگر کتاب من اس آدمی کی کتاب شرط الاقتصار اعلی اخراج صحیح جس نے شرط لگائی ہو اختصار اعلی اخراج صحیح کی کہ میں نے صرف صحیح احادیث کو ہی کا ہی اخراج کیا ہے انہی کو ہی نقل کیا ہے تب تو بات ٹھیک ہے اگر ایک آدمی اپنی کتاب کے اندر یہ شرط لگا دیتا ہے کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر بیان ہی صرف صحیح احادیث کو کروں گا جیسے امام امام مسلم بھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس نے یہ شرط نہیں لگائی اور مطلق اس نے احادیث بیان کی ہیں تو ان احادیث میں سے بہت ساری صحیح ہوں گی بہت ساری نہیں ہوں گی تو اب ہمیں جا کر دیکھنا ہوگا کہ محدثین نے کس حدیث کے اوپر صحت کی نس وارد کی ہے کہ ہاں بھی یہ صحیح ہے جیسا کہ صحیح صحیح ابن ابن خزائمہ خزائمہ کہ کے اندر انہوں نے یہ طے کر دیا تھا کہ میں لکھوں گا ہی اس میں صحیح احادیث تو اس میں اگر سراحت نہیں بھی کی گئی تو بھی کافی ہے الکلام والا مستدرک حاکم کے اوپر کلام وصحیح ابن حزین جی، الحاکم وہ کتاب ہوا کتاب مین من کتب الحدیثی بہت ضخیم کتاب ہے احادیثی میں ذکر الفیل فیہ صحیح ہے اور مؤلف نے اس کے اندر بہت سی احادیث صحیح کو ذکر کیا ہے علی شرط شیخین وہ احادیث صحیح جو کہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرطوں کے اوپر ہے او علی شرط احادیمہ یا پھر ان میں سے کسی ایک کی ولم یخرجاها لیکن ان احادیث کو ان دونوں نے ذکر نہیں کیا ہوا تو مستدرک حاکم میں ان احادیث کو ذکر کیا ہے جن جو احادیث شیخین کی شرط کے اوپر تو ہیں یا شیخین میں سے کسی ایک شیخ کی شرط کے اوپر تو ہیں لیکن نہ امام مسلم نے نہ امام بخاری نے ان دونوں نے ہی اپنی اپنی کتب احادیث میں ان یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان احادیث کا ذکر نہیں کیا چنانچہ ان احادیث کو انہوں نے ذکر کر دیا مستدرک حاکم نے کما ذکر الحادیث صحیح ویلم تکن تکنالا شرطی واحد منہما جیسا کہ اچھا یہ تو ہوگی وہ حادیث آگے کچھ اور بھی حادیث ہیں کما سے ان کا بھی بیان ہو رہا ہے کما ذکر الحادیث جیسا کہ ذکر کیا ہے حاکم نے الحادیث صحیح ان احادیث کو جو کہ صحیح ہیں عندہ ان کے نزدیک وہ احادیث تو ذکر کی ہی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک صحیح تھیں لیکن وہ نہیں تبادت کی وجہ سے ذکر کر سکے لیکن انہوں نے مستدرک حاکم کے اندر ان احادیث کو بھی ذکر کیا ہے جو کہ صحیح آئندہ ہو ہیں جو کہ امام حاکم کے نزدیک صحیح ہیں تو انہوں نے اس کو بھی ذکر کر دیا کبھی ان کی شرائط پر پوری اتر رہے ہیں یا نہ اترے میری شرائط پر پوری اترتی ہیں لہٰذا میں بھی ان کو صحیح گردانتے ہوئے مستدرک حاکم کے اندر ان کو لکھ رہا ہوں تکن حالانکہ وہ نہیں تھیں اعلیٰ شرط واحد منہما امام بخاری امام مسلم میں سے کسی کی بھی شرط پر پائی نہیں اترتی تھی پائی نہیں جا رہی تھی معبر تعبیر کرتے ہوئے آنا احادیث کے بارے میں بھی انہا صحیح یہ صحیح اسناد کی ہیں ان کے نزدیک حاکم کے نزدیک ورو بابا اور بعض اوقات جی یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی جی وربما ذکر بعض الحادیث اور بعض اوقات ذکر کیا ہے امام حاکم نے بعض احادیث کو اللہ تصحا جو کہ صحیح نہیں ہے لاکن نہ ہو لیکن نبہ علیہ انہوں نے متنبع کر دی ہے اس بات پر کہ میں نے حدیث ذکر کر دی ہے لیکن صحیح نہیں ہے وہ صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث کو پہلے ذکر کر دیا کہ ضعیف ہو جائے گی صحیح نہیں ہوگی تو صحیح لغیری ہوگی حسن رضاتی ہو جائے گی بہت ساری اور احکام آ جائیں گے لیکن متنبع کر دیا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے وہ متصاحل یہ جو امام حاکم ہیں یہ متساہل ہیں صحت بیان کرنے میں سست ہیں تھوڑے سے بیان نہیں کرتے کر دیتے ہیں بس حدیث کو اصل میں وہ حدیث کا کانٹیکس خود خود بیان کرتے ہیں باقی راویوں کے اوپر زیادہ گفتگو کرتے ہی نہیں بغی پیمبر اب احادیث ہی بیما علی کو بحال ہی ہے بس مناسب یہ ہے کہ تطبگو کیا جائے تتبو یعنی زور محنت کی جائے بھائی حکامہ اور حکم لگایا جائے اعلیٰ احادیث سے ہی ان کی احادیث کے اوپر بیما اس بات کا یلی یعنی کو بھی خالی ہے وہ جو حدیث وہ اس کے شان کے لائق ہے جو لائق ہے اپنے حال کے یعنی جو حدیث جس معیار کی ہے اس معیار کا حکم لگا دینا چاہیے تتبو کے اور کوشش کے یعنی محدثین کے تتبو اور کوشش کے تو ہر حدیث کو صحیح نہ مان لیا جائے بس کہنے کا مقصد یہ ہے الق تطب احز زہابی اور یہ کام امام زہابی نے کیا ہے تتبو کی ہے تلاش کی ہے چھانبین کی ہے امام حاکم کے مصدرک الحاکم والی کتاب کے اندر بحکما اور حکم لگایا اعلیٰ اکثر احادیث ہی ان کی اکثر احادیث پر حکم لگایا ہے بیما اس حکم کو یلی یعنی کو بحالیہ جو ہر حدیث اپنا مقام رکھتی تھی اس کا انہوں نے حکم لگایا ہے ولا یزار الکتاب بحاجت الى تتبع وعنایت اور ہمیشہ برقرار رہے گی یہ کتاب محتاج ہونے کے بحاجت کس بات کی تتبو اور عنایت کے یعنی کوشش کی اور تتبو کے سوچ فکر سوچ و فکر کی ہمیشہ یہ کتاب محتاج رہے گی بے اعتبار صحیح اور غیر صحیح یا جو سندوں کے حوال اگر دیکھنے ہیں تو پھر اس میں اس کتاب سے دی جانے والی اسناد کو غور و فکر کرنا ضروری ہوگا نمبر دو صحیح ابن حبان حل کتاب و ترتیب مختر یہ ایک نئی اختراع ہے یعنی اختراع یعنی جدید ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ کتاب فریسا مرتبن عال الابواب بس یہ کتاب ابواب پر مرتب نہیں ہے بلا عال المسانید اور نہ ہی مسانید کے پر مرتب کی گئی ہے لہذا اسماء لہذا اس کا نام رکھا ہے التقاسیم والانواع مختلف تقسیم اور نوع حدیث کی مختلف انواع والکشف عن الحدیث من کتاب ہی هذا عسر جدا اور کشف پردہ اٹھانا عن الحدیث حدیث سے من کتاب ہی اس کتاب ان کی اس کتاب کے اندر حاضہ یہ کام اور جدن بہت ہی مشکل کام ہے حدیث تو مل جائے گی لیکن حدیث کی صحت کیسی ہے کس طرح کی ہے رابی کس طرح کہتے تھے کیا ہے وہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کتاب کے اندر سے اس پر پردہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ انہوں نے اس اعتبار سے لکھا ہی نہیں ان کو بقد بعض المتاخرین کہتے ہیں ویسے تو تابع کہتے ہیں نا پیچھے آنے کو تتبو میں کہتے ہیں کوشش کرنے کو چھان بین کرنے کو چھان بین کہہ لیں کسی چیز کے پیچھے پیچھے پڑے رہنا تو وہ پھر تتبو ہو جائے گا تو کہاں تھے ہم جی وقت بہ بعض المتاخرین الباب لیکن بعض متاخرین نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ابواب کے اوپر پھر بھی انہوں نے اس کے ابواب بھی بنائے مصنف ہو متصاہل مصنف تھے وہ بھی متساہل ہیں تھوڑے سے سست ہیں فی الحکم حکم لگانے میں عال حدیث حدیث کی حدیث پر بس صحت کے اعتبار سے لاکن میں ہوں لیکن یہ کم متساہل ہیں مین الحاکم حاکم سے حاکم جو ہے وہ بالکل اس پر گفتگو ہی نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے کہیں کہیں اس پر گفتگو کی ہے لیکن اکثر اوقات صحت کے اوپر حدیث کی صحت کے اوپر گفتگو نہیں کی انہوں نے بس حدیث کو ذکر کرنے میں اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ استعمال کیا ہے جی نمبر دس المستخرجات علی الصحیحین صحیحین کے اوپر جو مستخرجات ہیں وہ کون کون سی ہیں موضوع المستخرج مستخرج کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے وہ عطیر مصنف اللہ کتاب کہتے کسے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عطی المصنف اللہ کتاب من کتب الحدیثی کہ مصنف آئیں کتب احادیث میں سے کسی ایسی کتاب کی طرف جی ایک پوائنٹ رہے گا صحیح ابن خزائمہ وہ اعلیٰ مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى إنه إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد جي. اچھا ابن ياد نے هو دلا مرتبة في آه، مرتبة من صحيح ابن حبان یہ صحيح ابن حبان سے جو ہے یہ زیادہ اعلیٰ مرتبے کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ بشدت تحریری ہی ان کی شدید شدت تحریری کی وجہ سے یعنی تحریری کہتے ہیں کوشش کرنے کو کوشش کرنا تو ان اس میں اور بھی زیادہ کوشش کی گئی ہے حدیث کی اسناد سے متعلق گفتگو کرنے میں اور بھی زیادہ اس کے اندر محنت سے کام لیا گیا ہے تو اس لیے یہ ابن حبان سے جو ہے نا وہ زیادہ درجے کی معتبر کتاب ہے حتیٰ ان نہ یہ توقف ادنا کلام فل اسناد حتیٰ کہ جو ابن خزیمہ ہیں انہوں نے توقف کیا ہے تصحیح کا حکم لگانے میں لیدنا کلام کسی معمولی سے بھی کلام کے پائے جانے کی وجہ سے اسناد اسناد کے اندر اگر اسناد میں کسی نے کلام کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کسی نے کلام کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسناد کے اندر کسی صنعت کے اندر کسی نے گفتگو کی ہے کہ بھئی یہ بات ایسے نہیں ہے یہ صنعت کمزور ہے تو کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں کسی نے کوئی تھوڑی سی نیگیٹو تھاٹس پیش کی ہوں کسی صنعت کے بارے میں تو اسے کلام کا لفظ کہتے ہیں جب بھی آپ سنیں گے کہ اس اس پر کسی محدثین کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو اگر کسی نے بھی ادنا بھی کلام کیا ہے تو انہوں نے پھر اس پر صحیح کا وہ حکم نہیں لگایا تو اس اعتبار سے شدت تحریر پائی گئی صحیح نے خزانہ کے اندر جي موضوع المستخرج مستخرج كموجود هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من, طريق من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع, فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه جي صحيح کے اوپر مستخرجات مصنف ہوتی کیا ہے ابھی بتا دیتے ہیں یہاں پر وہ وہ یہ ہے ایا المصنف الا کتاب من کتب الحدیث کے احادیث کتب کے اندر ایک کتاب لکھے اور اس میں کیا کرے فیوخر جو احادیث ہو ان احادیث کی تخریج کرے یعنی ان کو وہ شائع کرے لکھے کون سی احادیث بی اسانید لنفسی ہی جو اس کی اپنی سندیں ہیں ان سندوں کے ساتھ احادیث کو بیان کرے ان سندوں کے ساتھ احادیث کی تخریج کرے من غیر طریقی صاحب الکتاب صاحب کتاب کے یعنی صاحب کتاب سے مراد صاحب کتاب بخاری یا صاحب کتاب مسلم صاحب کتاب کے طریقے کے علاوہ فیض تمہ بس مجتمع ہو جائے وہ مؤلف معاہ امام بخاری امام مسلم میں سے کسی ایک کے ساتھ فی شیخی یعنی ان کی حادیث میں شامل ہو جائے یا ان کی اسناد کے اندر شامل ہو جائے فی شیخی ہی اس کے شیخ کے ساتھ او من فوق یا پھر اس کے بھی شیخ کے ساتھ نہیں سمجھ آئی ہوگی میں دوبارہ سمجھاتا ہوں اب آپ کتاب کو چھوڑ دیجئے ویسے مجھ سے سنیے پھر میں دوبارہ ترجمہ کروں گا مستخرج کہتے ہیں صحیح ہین کے اوپر مستخرج کیا ہوا امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی اپنے اپنی ایک صنعت کے ساتھ جو بھی ان کی صنعت تھی جو, جو انہوں نے اس بخاری شریف کے اندر ایک صنعت کے ساتھ ایک حدیث کو نقل کیا اب ایک محدث آتا ہے وہ حدیث تو وہی بیان کرتا ہے سند اپنی لگا دیتا ہے اپنی لگانے سے مراد یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی پیدا کر دیتا ہے مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس کے پاس یہی حدیث ایک اور صنعت سے بھی موجود ہوتی ہے چنانچہ وہ امام بخاری کی حدیث لیتا ہے بخاری سے یا مسلم سے سند لگا دیتا ہے وہ جو اس کے پاس آلریڈی موجود تھی لیکن وہ بھی صحیح تھی چنانچہ حدیث شریف ہو گئی بخاری شریف کی یا مسلم شریف کی اور سند اس نے لگا لی وہ جو اس کو اپنی اپنے استاد سے اپنے شیخ سے ملی تھی لیکن اب انجام کیا ہوتا ہے آخر وہ حدیث آئی تو آپ علیہ السلام سے ہے نا اس کے وہ آخری سرا تو وہیں جا کے ملے گا اب کیا ہوگا کہ انہوں نے جس راوی سے حدیث نقل کی تھی وہ راوی اپنے شیخ میں جا کر امام بخاری کی کی جو حدیث میں جو دوسرے نمبر کے راوی تھے جو شیخ تھے اس میں جا کے مرج ہو جائیں گے مل جائیں گے اگر اس میں نہیں ہوں گے تو پھر اس سے فوق میں ہو جائیں گے یعنی کہیں نہ کہیں وہ سند جا کر امام بخاری کی سند سے یا امام مسلم کی سند سے جا کر مل جائے گی لیکن جو آخری راوی ہوں گے ایک یا دو وہ نہیں میچ ہو رہے ہوں گے بس یہ بات تھی جو کہ سمجھ میں آگے ہوگی اب آپ دوبارہ تجمے میں دیکھیں ہوا این عطی المصنف الا کتاب وہ مستخرج بخاری کے اوپر یعنی صحیح کے اوپر امام بخاری یا امام مسلم کی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر مستخرج یہ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف ایسی کتاب کو لکھے کہ جس کے اندر ایاتی مصنف الا کتاب من کتب الحدیث سی ایک کتاب کتب حدیث میں ایک ایسی کتاب کو لے کر آئے فیخرج جو حادیثہ بس تخریج کرے وہ مصنف احادیثہ ہو کا مرجع ماں بخاری ماں مسلم تخریج کرے وہ ان کی ان میں سے کسی ایک کی حدیثوں کو بھی اسانیدہ ایسی اسانید کے ساتھ لینف سی جو کہ اس کی اپنی ہے من غیر طریقے صاحب الکتاب صاحب کتاب کے طریقے کے علاوہ پھر کیا کرے فیج تم پھر جمع کر جمع ہو جائے امام بخاری کے ساتھ فی شیخی ہی یعنی امام بخاری والی حدیث کے ساتھ یا ان کی اس حدیث کی صنعت کے ساتھ شامل ہو جائے فی شیخی ہی اس کے شیخ میں او من فوقہ یا پھر اس آدمی کے ساتھ شامل ہو جائے جو اس شیخ سے بھی اوپر میں ہے دوسرے نمبر کے راوی ہیں تیسرے نمبر کے جو راوی ہیں ان میں جا کر پھر یہ شامل ہو جائیں ان کے راوی ان کے راویوں سے میچ کر جائیں دوسری یا تیسری پیڑھی میں جا کر یوں بس کہہ لیں <clears throat> آگے چلیں سمجھ میں آگے جی اشہر آر صحیحین <clears throat> مشہور مستخرجات صحیح کے اوپر مشہور مستخرجات کون سے ہیں لی ابی بکرین الاسماعیلی البخاري المستخرج لأبي عوانة الإسفرائيني على مسلم المستخرج لأبي نعيم آه، لأبي نعيم الأسبهاني على كل منهما دونوں کے المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي المستخرج لأبي عوانة لأبي عوانة الإسفرائيني المستخرج لأبي نعيم إسبهاني جي التزم اصحاب المستخرجاتی فيها موافقت صحیح فی الفاظ کیا لازم کیا اصحاب مستخرجات نے اپنی کتابوں کے اندر موافقت صحیحین کی موافقت کو فی الفاظ الفاظ کے اندر بھی یعنی جب مستخرج کے اندر آپ نے امام بخاری امام مسلم کی کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم میں سے ایک حدیث لے لی راویوں کو اپنی طرف سے نقل کیا یا اپنی سند اپنی سند بیان کی وہ تو ہم نے مان لیا لیکن کیا وہ جو حدیث بیان کی آپ نے وہ اس کے الفاظ بھی بیان ہی وہی الفاظ تھے جو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں بیان کیے جواب نہیں لم یلتظیم مصنف ہوحا موافقات ہوما فی الفاظ الفاظ میں امام بخاری اور امام مسلم کی موافقت کو مستخرجات کے مصنفین نے اس کا التظام نہیں کیا لین نہ انما یرون الفاظ التی وسلت ہم من طریقی انہوں نے ان الفاظ کو بیان کیا ہے کہ پہنچے ہیں وہ جن الفاظ کے ساتھ من طریقی شیوخیم وہ الفاظ کے جو الفاظ ان کو پہنچے ہیں من طریقی شیوخیم <clears throat> اپنے شیوخ کے ذریعے سے ظاہری بات ہے اس حدیث کو جب وہ نقل کریں گے تو انہی الفاظ کو ہی ذکر کریں گے جس جن الفاظ کو انہوں نے اپنے شیوخ سے لیا ہے اس کے علاوہ تو الفاظ کو ذکر کر نہیں سکتے وہ جن جن راویوں نے روات نے جس طرح سے الفاظ ذکر کیے ہیں تو وہ الفاظ تو وہی وہ بیان کریں گے لذا لکھا اسی وجہ سے فقط حاصل افیہ حاصل ہوئی ہے ان مستخرجات کے اندر تفاوت قلیل فی بعض الفاظ بعض الفاظ کے اندر کلیل تفاوت بعض الفاظ میں سارے بھی نہیں بہت بعض اور اس میں سبھی بھی کلیل تفاوت تو الفاظ میں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں فرق آیا ہے کاکے کی کا فرق ہو سکتا ہے اب ایک حدیث کو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر بیان کیا ہوگا اسی اسی گفتگو کو آپ علیہ السلام نے اگلے دن بیان کیا ہوگا تو اس میں کہا کہ کی کا جو ہے وہ فرق آ سکتا ہوگا یا اس سے ملتا جلتا کوئی माखर ما اخرجه المؤلفون مؤلفون फी तसानीफी फी तसानीफी हिमिल المستقله كالبهيقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم فقد وضع وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ وكذلك اور اسی طرح ہی ما وہ کہ اخرجه المؤلفون مؤلف القدامی جو کہ قدیم مؤلف تھے انہوں نے جو مستخرجات نقل کی ہیں جو احادیث نقل کی ہیں فی المستقلہ اپنی مستقل تصانیف کے اندر جیسے امام بحیکی اور امام بغوی وشب ہیما اور ان جیسے اور بھی لوگ قائلین یوں کہتے ہوئے روا الباری کہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے یعنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اس حدیث کو اور ساتھ میں بریکٹ میں لکھ دیا ہے یا بعد میں یا آخر میں یا حاشی میں کہ روا الباری اس حدیث کو بخاری نے بھی نقل کیا ہے او مسلم تو فقط وقع فی بازی ہی تو تحقیق واقع ہوا ہے ان احادیث بعض احادیث میں تفاوت فی فی و الفاظ الفاظ میں بھی اور معنی میں بھی تو امام بخاری روا البخاری کہنے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بعین ہی وہی کے وہی الفاظ یا بعین ہی وہی کے وہی معنی ہلکا پھلکا تفاوت ہو سکتا ہے تب مراد ہوں بس ان کی مراد یعنی امام بہی کی امام بغبی اور ان جیسے لوگوں کی مراد جب وہ یہ کہتے ہیں کہ روا البخاری تو اس سے سوری تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے مراد ہوں قاؤم ان کا ان کے اس کہنے سے مراد کے روا بخاری یا روا مسلم انہما روا یا اسلح کہ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں نے روایا روایت کیا ہے اسلح اس جیسے مانا کو اصل سے مراد یا مانا لیے اصل بھی مانا کے استعمال میں بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں نے اسی مانا کو روایت کیا ہے جس مانا کو میں لے کر آیا ہوں اپنی مستخرج میں اسی جیسی مانا والی حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے تو بس یہ خیال رکھیے گا جب بھی روا مسلم یا روا بخاری مستخرجات کے اندر پائی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امام بخاری نے بعین ہی اسی الفاظ کے ساتھ امام بخاری کے اندر بخاری شریف کے اندر بھی یہی حدیث نقل ہے بلکہ مراد یہ ہوگا کہ اسی معنی والی حدیث وہاں بھی موجود ہے ان ننقل منها ونغزوه کیا یہ بات جائز ہے کہ ہم نقل کریں حدیث ان کی جانب سے اور منسوخ کر دیں ان کی طرف نقل ہم مستخرج سے کریں منسوخ کر دیں امام بخاری امام مسلم کی طرف بنا نالا متقدمہ فلاح الشخص من المستخرجات جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث تو نقل کرے مستخرجات میں سے قبل قطب حدیثن جی این مفول آ رہا ہے حدیثن کہ وہ نقل کرے مستخرجات میں سے یا کتب مذکورہ ابھی جو گزری ہیں اس میں سے حدیثن کسی حدیث کو یقول اور وہ یوں کہ روا البخاری یا روا مسلم اللہ بحد امرائن مگر ان دونوں میں سے ایک چیز کو وہ ضرور ذکر کرے اگر اسے روا بخاری کہنا ہے تو کہے لیکن اس کے بعد ایک چیز کو ذکر کرے قابل حدیث اب روایتی امام بخاری یا امام مسلم میں سے کسی ایک کی حدیث کو اس کی روایت کے ساتھ پھر نقل کرے تقابل بھی کرے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے تو ٹھیک ہے پھر ان کی روایت کو بھی سامنے لا کر پیش کریں تاکہ پڑھنے والے کو یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے او یقول صاحب المستخرج یا پھر صاحب مستخرج نے کہا ہو یہ بات یا مصنف نے کہ اخرجاہ بلفظی ہی کہ امام بخاری نے یا امام مسلم نے ان دونوں نے اس حدیث کو انہی لفظوں کے ساتھ اپنی کتاب میں تخریج کیا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر امام بخاری یا امام مسلم کی طرف سے یونا کہ حدیث آپ لیں مستخرج میں سے اور آپ کہہ دیں کہ رواہ بخاری یا رواہ مسلم اللہ یہ کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات جو ہے وہ ذکر کریں جی یہ بات سمجھ میں آ گئی آگے چلیں جی آگے ہم چلتے ہیں کہ فوائد المستخرجات علی صحیحین صحیحین کے اوپر مستخرجات لکھنے کا فائدہ کیا ہے للمستخرجات فوائد بہت سارے فوائد ہیں مستخرجات کے لیے جی فوائد یہ مبتدا ہے اور للمستخرجات یہ خبر بنے گی فوائد تو قالب العشرہ آپ ان کو دس تک شمار کر سکتے ہیں دس کے قریب قریب ہیں ذکر سیوتی فی تدریبی ہی اپنی کتاب تدریب کے اندر امام سیوتی نے ان تمام فوائد کو ذکر کیا ہے ویلی کا اہم محما اور ہم آپ کو پیش کرتے ہیں ان میں سے کچھ اہم علوب الاسناد اچھا جی اسناد کا بلند کیوں کیسے لی انا مصنف المستخرجی لو روا من طریق لوا مثلا مثال کے طور پر لوا انزل من طریقی رواه به بھی المستخرج اگر مصنف مستخرج اگر ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں امام بخاری کے طریق پر مثال کے طور پر جی جی تو اچھا لو روا حدیث من طریق بخاری اگر وہ امام بخاری کے طریق پر کسی حدیث کو روایت کرتے ہیں مثال کے طور پر لوا کا تو یہ واقع ہوتی ہے انزل نازل ہوتی ہے کم ہوتی ہے من طریق اس طریق سے الدی رواہ روایت کی ہے جس کو اس حدیث کے ساتھ مستخرج مستخرج کے اندر جی ہاں۔ تو وقار لیکن ایک چیز میں اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ لو روح حدیث طریقے البخاری مثلا لو وقار انزل جی مطلب اس میں پھر تائید ہو جائے گی علو سند ہو جائے گی یہاں پر انزل نازل ہونے کو تو کہہ سکتے میں اس کو اس میں بناؤں تو وہ نہیں بنے گا کم کم کم کہہ سکتے ہیں کہ جب مستخرج جو ہے ایک حدیث کو جب آپ ذکر کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جس طریقے سے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے تو پھر اس کی صنعت جو ہے وہ اس کے پاس اس مصنف مستخرج کے پاس جو سند ہوگی جب وہ یہ کہے گا کہ یہ حدیث ایک اور سند کے ساتھ بھی امام بخاری نے نقل کی ہوئی ہے تو پھر اس حدیث کی وقعت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور جب حدیث کی وقت بڑھے گی یا اس صنعت کی وقت بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے حدیث کی وقت بھی بڑھ جائے گی تو <clears throat> سند جو ہے وہ عائلی ہو جائے گی ایک ایک سند کو جو ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا ہے اور ایک سند کو انہوں نے نقل کیا ہے جس کے الفاظ ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث واقعی ایک اور سند سے بھی موجود ہے تو مستخرج کے اندر جب اپنی صنعت کے ساتھ ذکر کریں گے اور پھر امام بخاری کو روایت امام بخاری کی ہوگی تو اگلے کو یہ یقین ہو جائے گا کہ بھئی اگر یہ یہ جو سند انہوں نے ذکر کی ہے اگرچہ امام بخاری والی یہ سند نہیں ہے لیکن حدیث تو امام بخاری والی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سند بھی بڑی عالی سند ہے تو علو سند ہو جائے گی یہ چیز تو لواقع تو پھر اس کی سند بھی واقع ایک نازل ہو جائے گی مطلب نازل ہو جانے کے اس سے تو ایک درجہ کم رہے گی لیکن عمدہ ہو جائے گی نمبر دو فی قدر صحیح وذلك لما يقع من الفاظ زائدة وتتمات في بعض یکكوفاظت <clears throat> صحیح کی مقدار میں تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی اضافہ ہو جائے گا کیسے ہوگا وزالی اور یہ اس طرح ہوگا لما بجا پائے جانے یقع من الفاظ زائدہ الفاظ پائے جائیں گے مل جائیں گے جب آپ وہی حدیث نقل کریں گے تھوڑے سے الفاظ ہم نے کہا نا تبدیل ہوں گے تھوڑے سے معنی کے اندر تبدیلی ہوگی تو اور تتمات میں بھی اضافہ ہوگا بعض احادیث کے اندر تتمات یعنی آخر میں کچھ اضافہ پایا جائے گا پھر الفاظ میں اضافہ ہو جائے گا تو اس وجہ سے وہ جو صحیح حدیث تھی اس کے اس کے اندر اس کی اس کی مقدار صحت کے اندر جو ہے وہ زیادتی ہمیں معلوم ہو جائے گی جی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں اچھا پہلے اس کو یوں سمجھ لیں پھر کتاب سے دوبارہ دیکھیں گے پہلے مجھ سے ویسے سمجھ لیں مستخرج کے اندر انہوں نے حدیث وہ ساری بیان کی تھی جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں یا صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں لیکن راوی ان کے اس میں اپنے بھی ہیں صحیح خین کے اوپر ہم نے کہا نا صحیح کی مستخرج صحیح مسلم کی یا صحیح بخاری کی اب حدیث کے الفاظ جو کوٹڈ الفاظ ہیں وہ تو انہوں نے بیان کر دیے لیکن راویوں کی جو چین تھی روات یہ انہوں نے وہ بیان کی جو کہ امام بخاری نے بیان نہیں کیے تھے یا امام مسلم نے بیان نہیں کیے تھے ان کے پاس یہ حدیث وہی والی حدیث کسی اور طریقے سے اور راویوں کی چین کے تھرو ان کے پاس یہ حدیث موجود تھی چنانچہ انہوں نے کتاب اپنی کتاب بنائی اس کا نام مستخرج لکھا اور اس مستخرج کے اندر انہوں نے وہ ساری احادیث ذکر کر دی جو امام بخاری نے تو لکھی تھیں لیکن اس کی سندیں انہوں نے اپنی وہ کر دی جو کہ ان کے پاس تھیں فائدہ کیا ہے مستخرج لکھنے کا فائدہ یہ ہوا اس مصنف کو کہ اس کی جو سند تھی یہ بھی عالی ہو گئی اچھی ہو گئی عمدہ ہو گئی کیونکہ اس سند کے ساتھ جو کوٹڈ حدیث انہوں نے استعمال کی لکھی وہ بین ہی وہی حدیث تھی جو کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھی ہوئی تھی تو جب پڑھنے والے نے مستخرج کھولی تو اس نے کہا کہ یہ تو ساری وہ احادیث ہیں جو امام بخاری کی کوٹڈ احادیث ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح ہے نا تو حدیث کی صحت سے راویوں کی صحت بھی معلوم ہو گئی کہ اگر امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اسی حدیث کو مستدرک کے مصنف نے بھی ذکر کیا ہے اگرچہ امام بخاری والی کے راوی اور ہیں اس کے راوی اور ہیں لیکن جب ہم اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ امام بخاری کی صحیح کے اندر راوی بھی صحیح اور راویوں کے آگے جو کوٹڈ حدیث وہ بھی صحیح دونوں صحیح ہیں تو اب اگر ہم صرف حدیث کے الفاظ کو تو نقل کر لیں لیکن راویوں کی چین اور لے لیں تو اس سے وہ راوی بھی خود بخود کبھی ہو جائیں گے کیونکہ حدیث تو سیم ہی ہے تو حدیث کی حدیث ایک جیسی ہونے کی وجہ سے جو مستخرج کے پاس اپنے راویوں کی چین تھی اپنے سے مراد اپنے گھڑے ہوئے نہیں ایک اور حوالے سے جو ان کو حدیث پہنچی تھی وہ چین بھی مضبوط ہو گئی کیونکہ یہی حدیث جو ہے وہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کی ہوئی تھی اب اس کو ترجمہ کر لیں الاسناد المصنف المستخرج کیونکہ مصنف کا مستخرج مستخرج کا مصنف لو روا حدیث اگر وہ حدیث روایت کرتا ہے من طریق البخاری بخاری کے طریق پر مثلا مثال کے طور پر لواقع انزلہ تو واقع ہو جائے گی اس کی حدیث یا وہ واقع ہو جائے گا یا وہ روایت واقع ہو جائے گی انزلہ منت طریق نازل ہونے والی کو کہہ لیں قبول ہونے والی منت ذریعے سے وہ حدیث نازل ہو جائے گی اس طریقے کے ذریعے سے اللہ روا بھی جس طریقے سے روایت کیا ہے اس حدیث کو مستخرج کے مصنف نے پھر مستخرج اپنی کتاب کے اندر تو اپنی روایت کو جس طریقے سے اس نے بیان کیا ہے وہ اس کی اپنی روایت بھی معتبر مان لی جائے گی انزل ہو جائے گی عمدہ ہو جائے گی نازل ہو جانا مطلب پہنچ جانا کسی مقام پر پہنچ جانا ہو جائے گی میرے خیال سے اس کو اسم ہی بنائیں <clears throat> اس لیے بھی کہ دو فیل اکٹھے نہیں آتے ہیں اللہ یہ کہ آپ کو اس میں وہ کرنا پڑتا ہے انڈائریکٹ ہو کے کرنا پڑتا ہے یہ انزل اس میں تفضیل زیادہ مناسب ہے جی آگے چلیں کہاں تک ہم بنا جی اچھا تیسرا القوت بکثرت ترک اچھا نمبر دو تو ہم نے کر دیا تھا نمبر تین القوت و ترک کے کثرت ہونے کی وجہ سے ویسی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور فائدہ کیا ہے وفائدہ تو اور کثرت ترک کا فائدہ کیا ہے کہ ترجیح عند المعارضہ جب معارضہ ہوگا تو ترجیح دینا آسان ہوگی ایک حدیث ہے اس کو پانچ مختلف چینز آف پانچ مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر آتا ہے یا میں مثال دے رہا ہوں اس حدیث کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم آتا ہے مثال کے طور پر چلیں ویسے میں مثال بیان کروں رفاۂ دین کو لے لیں کہ رفا دین آپ علیہ السلام نے نہیں کیا اب اس کے مقابل میں ایک حدیث آتی ہے وہ بھی صحیح ہے سارا کچھ ہے لیکن اس میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے رفایہ دین کیا کرنے والی احادیث کے جو راوی ہیں وہ یعنی وہ حدیث جو ہے وہ آئی ہے صرف ایک یا دو مختلف ترک سے اور نہ کرنے والی جو حدیث ہے وہ آئی ہے بارہ مختلف ترک سے اب جب آپس میں معاوضہ ہوگا ایک ہی کام ہے حضور فرمارے کرو وہی کام ہے حضور فرمارے نہیں کرو اب جب معارضہ ہوگا تو معارضے کے اندر ترجیح دی جاتی ہے ان ترجیحات میں سے بہت ساری ترجیحات ہوتی ہیں صرف ایک نہیں ہوتی بہت ساری ہوتی ہیں کہ بھی راوی کیسے ہیں وہ تو خیر اس میں تو روایت بحث کرتے ہیں کون سا زمانہ تھا کس صحابی کو کب کہا گیا کیا وقت تھا کس کے لیے کون سا جواب مناسب تھا بعد میں کہا پہلے کہا بہت ساری اور ترجیحات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھائی اس حدیث کے تو ترکی بہت زیادہ ہے سات مختلف طرق سے حدیث بیان ہو رہی ہے بائیس مختلف طرق سے حدیث بیان ہو رہی ہے صحیح صحیح کیوں کہتے ہیں اسی لیے نا کہ بہت سارے طرق ہیں اور جو دوسری حدیث ہے اس کے اس کے طرق بہت تھوڑے ہیں تو یہ بھی ترجیح کی ایک وجہ بن جایا کرتی ہے جی نمبر گیارہ ماہو المحکوم بصحتی ہی مما روا شیخان وقت ہو گیا ہے آپ لوگوں کا آگے سبق ہے آگے یا تھک گئے ہوں گے آپ لوگ بھی ابھی اچھا سبق ہے ٹھیک ہے بس پھر ہم یہی ختم کرتے ہیں نمبر گیارہ سے پھر ہم آگے دوبارہ پڑھیں گے جب بھی انشاءاللہ وقت ملے گا کوئی چیز لے گئی ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ